ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر ہی میں مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لانت برس گئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے گی تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں اور تمام بنی نوع انسان کی لانت واقع ہو جائے گی اور جہنم اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بن جائے گا نہ عذاب میں کمی آئے گی اور نہ اللہ اس پر نظر رحمت ڈالے گا